بسم الرحمن الرحیم الحمد للہ وقفا و سلم اصطفى اما بعد محترم بزرگوں دوستوں اور میری مائیں اور بہنیں اسلامی تاریخ بدن کی شکست سے قریش مکہ کے حوصلے تو پست ہو گئے تھے مگر ان میں غم و غصہ کی آگ بھڑک رہی تھی اس آگ نے ان کو ایک دن بھی چین سے بیٹھنے نہ دیا ایک سال تو انہوں نے کسی طرح گزارا مگر اگلے ہی سال سن تین ہجری میں تین ہزار آدمیوں کا ایک بڑا لشکر لے کر مکہ سے روانہ ہوئے اور مدینہ پہنچ کر احد پہاڑ کے پاس اپنا پڑاؤ ڈالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شوال سن تین ہجری میں جمعہ کی نماز پڑھ کر ایک ہزار کا لشکر لے کر احد پہاڑ کی طرف روانہ ہوئے مگر وقت پر منافقوں نے دھوکہ دے دیا اور عبداللہ بن دبئی تین سو آدمیوں کو لے کر واپس ہو گیا اب صرف سات سو مسلمان رہ گئے احد کے مقام پر لڑائی شروع ہوئی اور دونوں جماعتیں ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئی اس جنگ میں مسلمانوں کو شروع میں فتح ہوئی مگر ایک غلطی کی وجہ سے اس لڑائی میں ستر صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا اور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دانت مبارک بھی اس لڑائی میں شہید ہو گیا جی ہاں احد کی لڑائی وہ لڑائی تھی کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دندان مبارک شہید ہو چکا تھا دراصل ان کافروں نے کفار نے پلاننگ یہ کی تھی کہ انہوں نے احد کے میدان میں ایک بڑا گڑھا کھود دیا ایک بہت بڑا ہول بنا دیا اور اس پر گھاس وغیرہ رکھ دیا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہاں پر اتنا بڑا گڑھا ہے اور اس کے بعد میں انہوں نے اس طریقے سے مسلمانوں پر حملہ کیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس گھوڑے پر سوار تھے وہ گھوڑا اسی گھڑے کے پاس سے گزرا ہے گانس تھا اور اسی جگہ پر وہ گانس ہٹ گئی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گھوڑے کے ساتھ میں اس گڑے میں جا کر گرے ہیں گھوڑا بھی گر گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی گر گئے اور اس وقت جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر گرے ہیں تو آپ کے دو دانتوں کے درمیان میں ایک لوہے کی کڑی گھس گئی ایک لوہے کی کڑی گھس گئی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر پڑے ہیں اور خون منہ سے نکل رہا ہے کافروں نے جب یہ دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر گر چکے ہیں اعلان شروع کر دیا محمد کا انتقال ہو گیا محمد کا انتقال ہو گیا نعوذ باللہ اس طرح اعلان کرنا شروع کیا اب مسلمانوں میں افرا تفری مچ گئی چاروں طرف سے آواز آ رہی ہے محمد کا انتقال ہو گیا کچھ صحابہ نے یہ کہا کہ جب محمد دنیا میں نہیں رہے صلی اللہ علیہ وسلم تو لڑ کر کیا فائدہ ہے انہوں نے تلوار میان میں رکھ دی کچھ صحابہ آگے بڑھ کر کہنے لگے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہے تو جی کر کیا فائدہ ہے اور وہ سیدھے میدان جنگ میں کود پڑے سارا جو انتظام تھا ادھر ادھر ہو گیا اور اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گڑے میں گرے ہوئے ہیں میں کڑی ہوئی ہے ہے سے خون نکل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خون اور ریت میں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا گڑے سے باہر نکالا اور جب باہر نکالا اور دیکھا کہ ابھی تو میرے نبی حیات ہے انہوں نے فوراں آواز دے کر کہا اے مسلمانوں گھبراؤ مت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی زندہ ہے اسلام زندہ ہے ہمت سے آگے بڑھو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جب گڑے سے باہر نکالا حضور کے موں پر موں سے خون نکل رہا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہے اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ جملہ نکلا کئی فیر يفلح قوم خضیب وچھا نبیہم وہو یدعوہم الى ربہم اے اللہ یہ قوم کیسے کامیاب ہوگی انہوں نے تو تیرے نبی کے چہرے کو خونالود کر دیا اے اللہ یہ نبی تو ان کو ان کے پروردگار کی طرف بلانے کے لیے آیا تھا لیکن اس قوم نے اسی نبی کو زخمی کر دیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موں سے خون نکل نکلتا ہے اور کڑی کے پس جانے کی وجہ سے دو داتوں کے بیچ میں بڑی بڑی تکلیف ہے ایک بڑی عمر کے صحابی حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے انہوں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہے اور کڑی دو داکوں کے بیچ میں پس گئی ہے حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگلیوں سے اپنے ہاتھ سے اس کڑی کو نکالنے کی کوشش کی بہت کھچنے کی کوشش کی لیکن وہ ایسی پس گئی تھی کہ وہ نکلتی نہیں تھی بلاخر حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھتے ہیں اور اپنے دانتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میں ہوئی کڑی کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں زور لگاتے ہیں اور اپنے سے اس کڑی کو کھینچ لیتے ہیں کڑی تو نکل جاتی ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دانت مبارک بھی نکل جاتا ہے حضرت ابو عبیدہ کا بھی ایک دانت نکل جاتا ہے اور اللہ کے رسول صلی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح دندان مبارک شہید ہو گیا دانت جب نکلا ہے حضور کے سے بہت تیزی سے خون نکلنے لگا ایک صحابی مالک ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ میرے نبی کے سے کلیاں خون کی ہو رہی ہے اس صحابی سے برداشت نہیں ہوا آگے گئے اپنے ہاتھوں کو رکھ دیا اور جتنا خون ہاتھ میں آیا حضرت مالک ابن سنان سارا خون پی گئے سب کچھ اپنے منہ میں ڈال ڈال دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف رہی تھوڑی دیر کے بعد افاقہ ہوا آپ نے حضرت مالک ابن سنان کو بلا کر کہا اے مالک تیرے پیٹ میں میرا خون چلا گیا ہے اور جس کے پیٹ میں نبی کا خون چلا جائے جہنم تو دور کی بات ہے تجھ پر تو جہنم کا دھواں بھی حرام ہو چکا ہے تو یہ وہ واقعہ تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہو گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کا جاری ہونا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سلح خدیبیہ کے دن صحابہ پیاسے ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک پانی کا پیالہ رکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا پھر بچے ہوئے پانی کی طرف لوگ لپکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا انہوں نے عرض کیا نہ ہمارے پاس پینے کو پانی پانی ہے اور نہ وضو کرنے کو ہے بس یہی پانی بچا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پیالے میں رکھ دیا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں میں سے چشمے کی طرح ابلنے لگا ہم نے پیا اور وضو بھی کیا ان سے پوچھا گیا کتنے آدمی تھے فرمایا پندرہ سو تھے ففٹین ہنڈریڈ تھے اور فرمایا اگر ایک لاکھ ہوتے تب بھی آج یہ پانی کافی ہو جاتا ایک فرض کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کھڑے ہو کر ادا کرو اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر ادا کرو اگر اس پر بھی قدرت نہ ہو تو پہلو کے پر لیٹ کر ادا کرو فائدہ اگر کوئی بیمار ہو اور کھڑے ہونے پر قادر نہ ہو تو رکو اور سجدے کے ساتھ بیٹھ کر پڑے اگر رکو سجدے پر بھی قادر نہ ہو تو اشارے سے پڑے اور اگر بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو لیٹ کر پڑھ لے ایک سنت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس آئے تو یہ دعا پڑھے بسم اللہ اللہم الشیطان الشیطان و جنب ما رزقتنا یعنی اللہ کے نام سے شروع کرتا ہو اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور جو اولاد ہمیں دے اس کو بھی شیطان سے بچا جب یہ دعا پڑھ لے گا تو اس کے بعد جو اولاد پیدا ہوگی شیطان اس کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا ایک اہم عمل کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے لہذا نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اس کو بے ریار و مددگار چھوڑ دے جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا رہے اللہ اس کی ضرورت پوری کرنے میں لگے رہتے ہیں اور جو شخص کسی مسلمان سے ایک پریشانی کو دور کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی پریشانی کو دور کر دے گا اور جو کسی مسلمان انسان کے عیب کو چھپائے گا تو اللہ قیامت کے دن اس کے عیب کو بھی چھپائے گا ایک گناہ کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے بڑی بربادی ہے ناپ تول میں کمی وال کرنے والوں کے لیے کہ جب لوگوں سے کوئی چیز ناپ کر لیتے ہیں تو پورا بھر کر لیتے ہیں اور جب لوگوں کو کوئی چیز پیمانے سے ناپ کر دیا یا وزن کر کے دیتے ہیں تو اس میں کمی کر دیتے ہیں یہ آیت کریمہ ایک سخت وعید ہے جو تیسوے پارے کی سور تطفیف کی پہلی آیات ہے وَإِلُّ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ اِذَكْتَالُ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ مَوَزَلُوهُمْ يُخْسِرُونَ اس آیت کریمہ کے بارے میں نسائی شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ مدینہ کے جو تاجر لوگ ہیں مدینہ کے جو شاپ کیپرز ہیں ان لوگوں کا ایک طریقہ یہ تھا کہ جب کبھی بھی ان کی دکان پر کوئی چیز خریدنے کے لیے آتا تھا اور اس سے وزن کر کے دینا ہوتا ناپ کر تول کر دینا ہوتا پیسہ زیادہ لے لیتے تھے اور کم ناپ کر دیتے تھے ڈنڈی مار دیتے تھے دیتے کم تھے اور پیسے زیادہ لے لیا کرتے تھے یہ ان کا طریقہ تھا اور جب وہی شاپ کیپر کچھ خریدنے کے لیے کسی اور کی دکان پڑ جاتا تو اس کو کہتا اے بھائی جتنا پیسہ دیا ہے پورا پورا دینا جو تو جانتا ہے مجھے بھی پتا ہے اس لیے بالکل ذرہ برابر کبھی مت کرنا تو یہ ایک طریقہ تھا مدینہ میں کہ مدینہ کے تاجر حضرات جن میں صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین بھی تھے کہ دینا دینے پر آئے تو اس وقت میں کم دے دیتے اور لینے پر آئے تو پورا پورا وصول کرتے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات کریمہ نادل ہوئے جس میں فرمایا گیا الَّذِينَ اِذَا تَعَلُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ کہ جب لوگوں سے لینے کا معاملہ ہے تو پورا پورا دیتے ہو وَإِذَا قَالُوهُمَ وَزَنُهُمْ يُخْسِرُونَ اور جب دینے کا معاملہ ہے تو کم کر کے ڈنڈی مار کر دیتے ہو اور اللہ نے فرمایا وَإِلُلِّ الْم المتففین ایسے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے تو اللہ انہیں ہلاک کر کے رکھ دے گا اور ایک روایت میں تو آتا ہے کہ ویلون کا معنی جہنم کی ایک وادی ہے گویا اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کی عادت ہے کہ لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ویل نام کی جہنم کی وادی میں ڈال دے گا جب یہ آیات کریمہ نازل ہوئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنائی تو صحابہ تو صحابہ تھے جب یہ آیت سنی ہے کانپ گئے اتنے ڈر گئے اتنے ڈر گئے انہوں نے اللہ سے معافی مانگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی اور وعدہ کر لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد ہماری دکان پر جو آئے گا اور مال لینے کے لیے آئے گا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اسے کم دیں برابر دیں گے یا تھوڑا زیادہ دے دیا کریں گے اور اس دن کے بعد سے لے کر آج تک یہ حال ہے مدینہ کے تاجروں کا کہ جب کبھی بھی ان کے پاس کوئی چیز خریدنے جائے یہ کبھی اس کے اندر کمی نہیں کرتے ہیں بہت احتیاط کرتے ہیں ہر مدینہ کے عرب تاجر کو اس کی فکر ہے کہ اللہ نے ہمارے باپ وعید کو نازل کیا تھا اور اسی لیے دیکھو ہم لوگ بھی تو کہتے ہیں نا حج اور عمرے پر جاتے تو کہ بھائی شاپنگ تو مدینہ میں کریں گے یہ مدینہ پاک مکہ کی میں تنقید نہیں کرتا لیکن مدینہ پاک اتنا فیمس ہو گیا گیا شاپنگ کے لیے یہ برکات ہے ان آیات کریمہ کی کہ اس دن سے لے کر آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک مدینے والے انشاءاللہ تعالیٰ کبھی ناپ تول میں کمی نہیں کریں گے یہ قرآن کریم کی ان آیات کا اثر ہے یہ تو آیت کریمہ نادل ہوئی لیکن امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کے تحت لکھا لکل شعین وفا ان و تطفیف کہ دیکھو یہ ایک رول اللہ نے بیان کر دیا ہے اس زمانے میں کمی ہوتی تھی ناپ تول میں ورنہ اللہ کا ایک رول بن چکا ہے کہ جو ایمان والا لینے پر آئے تو پورا پورا لے دینے پر آئے تو کمی کر لے اس کو ڈرنا ہے کیونکہ اللہ نے کہا ہے وہ برباد ہو جائے گا وہ جہنم کی وادی میں ڈال دیا جائے گا میرے بھائیوں تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے بارے میں سوچیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہیں ہم تو اس وعید میں شامل نہیں ہیں کیونکہ اللہ فرماتے ہیں لینے پر آئے تو پورا لینے والا دینے پر آئے تو کم دینے والا یہ تباہ اور برباد ہو جائے گا آج اللہ معاف کرے ہمارا یہی تو حال ہے کہ لینے پر آتے ہیں تو پورا چاہیے ہاتھ اٹھا کر پہلی دعا کرتا ہے اللہ جنت دے اور جنت میں بھی جنت الفردوس نصیب فرما ہے نا A one class first class کو جنت مانگتا ہے بالکل لگزریس یہ جنت مانگتا ہے اور مانگنا بھی چاہیے حدیث پاک میں آیا ہے لیکن جنت مانگتے تو بالکل اعلیٰ قسم کی ہمیں جنت چاہیے ہمارے ہاتھ اٹھتے اللہ میری روزی میں برکت دے اللہ مجھے جتنا دے سکتا ہے دے دے اللہ تو روزی کے اندر برکت دے دے جب ہاتھ اٹھتے ہیں اللہ مجھے تندرستی دے بیماری کا نام و نشان نہ ہو اور خود کے لیے نہیں مانگتا ہے اپنی اولاد کے لیے بھی مانگ رہا ہے بلکہ اولاد اولاد کی پوتے کے بھی ہے کہ اللہ انہیں بھی ترقی کی فرما اور ایمان والے کو مانگنا بھی چاہیے لیکن دیکھو تو صحیح کہ ہم جب مانگنے پر آتے ہیں اللہ میں مسلمان ہو میں نے کلمہ پڑھا ہے لہذا سب مجھے چاہیے روزی میں برکت بندن میں تندرستی میرے لیے نعمت میری اولاد کے لیے نعمت میرے گرانڈ چلڈرن کے لیے نعمت نعمت ہی نعمت مانگ رہے ہیں اور مانگنا بھی چاہیے لیکن قرآن تو یہ کہتا ہے کہ لینے پر آتے ہو تو پورا لیتے ہو کیا دینے پر آتے ہو تو پورا دیتے ہو قرآن پوچھتا ہے کہ جب دینے کی باری آئی تمہیں یہ کہا گیا تھا کہ تم جو مانگو گے دیں گے لیکن ہم بھی تم سے مانگتے ہیں کہ ایمان والوں پانچ وقت کی نماز ہمیں دے دینا آج اللہ معاف کرے ایک ہماری جماعت میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں ایک وہ ہے جو نماز پڑھتے ہیں لیکن پانچ وقت کا اہتمام نہیں اور جو پانچ وقت کی پڑھتا ہے اس کا حال یہ ہے کہ کہاں نماز ہو رہی ہے کہاں اس کا دھیان گم رہا ہے تو نماز میں وہ کنسنٹریشن اور وہ چیز موجود نہیں ہے تو نماز جو اللہ کی بارگاہ میں جا رہی ہے وہ بھی لولی لنگڑی جا رہی ہے روزہ ہم نے رکھا ہے لیکن ہم خود سوچے ہمارے روزے کیا روزے ہیں جس روزے میں غیبت ہو بیک بائٹنگ ہو تو اللہ نے مانگا روزہ دے دے تو وہ بھی لولا لنگڑا روزہ ہم نے اللہ کو دے دیا مانگنے پر آئے تھے تو اللہ millions and billions and trillions دے دینا لیکن جب دینے پر آیا تو جیب میں ڈالتا ہے کہ چینج کہاں پر ہے جیب میں ہاتھ ڈال کر چینج ڈھونڈتا ہے اور اور اس میں بھی ون پینی ٹو پینی اور فائی پینیز دکھا کر اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو دینے پر آیا اس میں بھی کنجوسی ہر معاملے میں ہم دیکھ لیں تو ڈر کبھی کبھی لگتا ہے کہ قرآن نے تو اصول بیان کیا ہے کہ دینے پر آؤ تو پورا پورا دو لینے پر آؤ تب بھی پورا پورا لو لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ لینا ہے تو پورا لینا ہے دینا ہے تو اس میں کوتاہی کر رہے اور اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جو یہ کام کرتے ہیں ہے ان کے لیے وعید ہے اور جہنم کی وادی ہے اس لیے دعا کرو کہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی اپنے عذاب سے ہم سب کو امان نصیب فرمائے دنیا کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے یہ لوگ دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور اپنے آگے آنے والے ایک بھاری دن کو چھوڑ بیٹھے ہیں یعنی دنیا کی محبت نے ایسا اندا کر دیا کہ قیامت کے دن کی نہ تو فکر ہے نہ ہی کوئی تیاری ہے حالانکہ دنیا میں ایک آنے کا مقصد آخرت کی تیاری کرنا ہی تو تھا آخرت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ گنہگار اور کافر پر قبر میں ستر ازدے مسلط کر دیتا ہے اگر ان میں سے ایک بھی ازدہ زمین پر پھونک مار دے تو قیامت تک زمین پر کچھ بھی نہیں اگے گا قبر میں قیامت کے دن تک وہ ازدے اسے نوچتے رہیں گے اور ڈنک مارتے رہیں گے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے طب نبی سے علاج رسول رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا پہلو کے درد کا سبب گردے کی نس ہے جب وہ حرکت کرتی ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے اس کا علاج گرم پانی اور شہد سے کرو فائدہ گردے میں جب پتری وغیرہ ہو جاتی ہے گردے میں جب پتھری وغیرہ ہو جاتی ہے تو کولو میں درد ہوتا ہے بلکہ اکثر اسی درد کی وجہ سے بیماری کا پتہ چلتا ہے کہ پتھری ہو گئی ہے اس کا علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ جسے پتھری ہو گئی ہو علاج یہ ہے کہ گرم پانی اور شہد کو ملا کر پیو اللہ تمہیں شفا نصیب فرمائیں گے اخیر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رات کی اخیر حصے میں بندے سے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں اگر تم سے ہو سکے تو اس وقت اللہ کا ذکر کر لیا کرو اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے میرے بھائیوں اگر آج کی رات تراوی ہو گئی تو جیسے گزشتہ کل تراوی کے بعد پروگرام ہوا تھا آج بھی ہمارا بیان کا پروگرام تراوی کے بعد ہوگا اور اگر آج تراوی نہیں ہوئی تو انشاءاللہ تعالی عشاء کی نماز کے بعد بیان کا پروگرام ہوگا اثر کے بعد آج پروگرام نہیں ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو عملی زندگی نصیب فرمائے سبحان اللہ و بحمدی سبحانک اللہم و بحمدکا نشد و لا الہ الا انتا نستغفرک و نتوب الیک سبحان ربک رب العزت عمی سفون و سلام علی المرسلین والحمد